جناب ابو القمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا اور وضو کیا پہلے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا القمہ نے کہا پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تین بار اور پورے وضو میں تین تین بار آزا کے دھونے کو بیان کیا اور کہا کہ پھر اپنے سر کا مزہ کیا بعد ایسا پاؤں دھوئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے ایسے ہی وضو کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا ہے پھر زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا یعنی جس میں خوشبو خضو سے نماز پڑھنے اور اس پر کا ذکر آیا ہے یعنی سابقہ حدیث ایک سو چھے کی مانند پھر زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا یعنی جس میں خوشو خضو سے نماز پڑھنے اور اس پر اجر کا ذکر آیا ہے سننے ابو داو حدیث نمبر 109